السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تو کل ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں چار چیزوں کا تذکرہ تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو تم پر حرام نہیں کیا گیا ان چیزوں کو تو تم نے اپنے اوپر حرام قرار دیا اور تو کل جو آیت کریمہ خجرہ پڑی گئی تو اس میں چار چیزوں کا تذکرہ تھا نمبر ایک میتا نمبر دو دم نمبر تیر نمبر تین لحم خنزیر یعنی خنزیر کا گوشت اور نمبر چار ما بھی لغیر اللہ اس اس میں تو پل, کل پڑ لیا تھا اس میں تھوڑی سی تفصیل اور تشکیل پڑھ لیتے ہیں تو جس طرح کے پہلے بتایا گیا کہ یہ جو آیت ہے جن میں ان چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پہ جو ہے نا ان تمام حرام چیزوں کا احاطہ مقصود نہیں ہے بلکہ پچھلی آیت کریمہ میں جن جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی اور ان کو یہ بتا ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں اس کو تو آپ نہیں لیتے ہو جو چیزیں حلال ہے اس کو خام کافیوں پر حرام کر لیتے ہو تو یہاں پہ چار چیزیں ہیں اس میں نمبر ایک میتا نمبر دو دم نمبر تین خنزیر اور نمبر چار ما اہل بھی لغیر اللہ تو سب سے پہلے چیز میتا تو میتا یہاں یہاں پہ میتا سے کیا مراد ہے اس کا مسئلہ کیا ہے تو میسا جو ہے نا اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کے حلال ہونے کے لیے شریعت کے روح سے ذبح کرنا ضروری ہو لیکن وہ ذبح کے بغیر جو ہے نا خود بخود مر جائے یا گلا گونڈ کر یا کسی اونچی جگہ سے گر کر اس کو چوٹ لگ جائے مطلب ذبح کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اگر مر گیا تو اس کو مردہ کہا جائے گا اور وہ حرام ہوگا تو یہ پہلی بات یہ ہو گئی ہے یعنی جو بھی جانور جو حلال جانور ہے جو حلال جانور ہے ان میں سے جس جو حلال جانور بھی بغیر حزب شریک ہے کسی بھی طریقے سے ہو ہاں کسی بھی طریقے سے ہو تو اس کو میسا کہا جائے گا یعنی عمردار ہوگا اس کو کھانا حرام ہوگا ناجائز ہوگا جائز نہیں ہوگا اور دوسری چیز جو ہے نا دم یعنی خون خون بھی حرام ہے دوسری چیز خون ہے تو یہاں پہ اگرچہ اس خون کو یعنی دم کو مطلق ذکر کیا گیا ہے لیکن جس طرح کہ کل بتایا گیا تھا شاید کہ صورت انعام میں جو ہے نا اس دم کے ساتھ مسوح کی قید بھی ہے یعنی ایسا خون جو بہتا ہو ایسا خون جو بہتا ہو بہنے والا خون تو بہنے والا خون یہ بھی حرام ہے یہ بھی نجائز ہے تو اس کے علاوہ جو خون منجمد ہوتا ہے جیسے کہ کلیجی ہے گردہ پھیپڑا وغیرہ وہ حلال ہے اور پاگ ہے یعنی ذبح کرتے وقت جو خون جانور سے بہتا ہے وہ تو نپاس ہے حرام ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے جو گوش جو خون گوشت میں لگا رہ جاتا ہے تو وہ بالکل پاک ہے تو یہاں پہ اس کی ذمہ میں ایک سیکھی مسئلہ بھی ہے کہ جس طرح خون کا کانا حرام ہے اسی طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہوگا یعنی اس کی خرید فروخت بھی جائز نہیں ہوگا ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا خارجی استعمال یعنی اس کا خریدنا فروخت کرنا حرام ہو تو عام طور پر جب بھی بیمار ہوتا ہے یا کسی کو خون کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو باقاعدہ خریدا جاتا ہے یا بیجا جاتا ہے تو اس میں پھر تفصیل یہ ہے کہ ویسے یعنی بلا ضرورت تو اس کا خرید خریدنا اور فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر ضرورت ہو ایمرجنسی ہو اور کسی کی جان چلے جانے کا خطرہ ہو یا کسی اور ضائع ہونے کا اندیشہ ہو خطرہ ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے نا اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے اور بیجا بھی جا سکتا ہے اور اگر ضرورت نہ ہو بغیر ضرورت نا اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہ جو خون ہے یہ بھی انسانی آزاد کا یعنی انسان کا جز ہے تو اس وجہ سے اور اضطراری صورت میں مجبوری کی صورت میں ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے نا اسلام نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ اس کو استعمال کرنا یا استعمال میں لانا یا خریدنا یا فروخت کرنا یہ صحیح ہوگا مجبوری کی صورت میں ایمرجنسی کی صورت میں کیوں اس وجہ سے کہ خون لینے میں یا کسی کو دینے میں جو ہے نا کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی یعنی کسی آپریشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی بلکہ انجیکشن کے ذریعے سے جو ہے نا ایکس نکالا جاتا ہے اور دوسرے کو دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اور یہ بھی استرار حالت میں ہے تو اس وجہ سے استرار حالت میں مجبوری کی حالت میں مدرسی کی حالت میں یہ جائز ہے تو گویا کہ یہ دودھ کی طرح ہوا جس طرح دودھ انسانی بدن کو کھاٹے بغیر جو ہے نکلتا ہے اور دوسرے انسان کا جز بن جاتا ہے اور اس کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے تو یہاں بھی جو ہے نا اگر کسی کے علاج کی ضرورت ہو یا خون درکار ہو خون کم پڑ رہا ہو اگر خون نہ دیا جائے تو اس کے جان چلے جانے کا خطرہ ہے تو یہاں بھی خون دیا جا سکتا ہے اور خرید فروخت ایسی بات ہے تو اس صورت میں تو پھر خرید و فروخت بھی آئے گی تو بھی جائز ہوگا تو اور تیسری چیز یہاں پہ لحم الخنزیر خنزیر کے گوشت کا تذکرہ تھا یعنی یہ چیز یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے تو خنزیر کے گوشت کے نجس العین ہونے میں اس پر تو تمام کا اتفاق ہے تمام ایمہ کا اتفاق ہے اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں جو خنزیر کے ساتھ گوشت یعنی لحم کا جو تذکرہ آیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں مقصود جو ہے نا اصل مقصود گوشی ہوا کرتا ہے بک یہ چیزیں طرح کہ تقسیمیں بھی پڑھ لیں کہ اس کے قائم ہوا کرتی ہیں اور چوتھی چیز اس میں وما احل به لغیر اللہ یہ چوتھی چیز اس عیدی کے میں یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے تو وما احل به لغیر اللہ اس سے کون سے جانور مراد ہے تو یہ وہ جانور ہے جس کو غیر اللہ کے لیے وقف کیا گیا ہو پھر اس کی تین صورتیں بنتی ہے یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی ہوئی بنتی ہے پہلی صورت پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی جانور کو جو بھی جانور ہو غر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت جو ہے نا جس کے لیے ذبح کیا جا رہا اسی کا نام لیا جائے مثلا کسی فقیر کا یا کسی آدمی کا جو بھی ترتیب ہو جس طرح بھی ہو غیر اللہ کا نام پر ذبح کیا جائے اور ذبح کرتے وقت باقاعدہ غیر اللہ کا نام بھی لیا جائے کہ میں اس کے نام پر ذبح کر رہا ہوں تو یہ جو صورت ہے یہ تو کے نزدیک بھی اجماع امت جو ہے نا یہ حرام ہے اور یہ جانور مردار ہوگا اس کی کسی بھی حصے سے کسی بھی جز سے کسی بھی سے جو ہے نا فائدہ حاصل کرنا انتفاع حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہوگا کیوں اس وجہ سے کہ آیت کریمہ کی جو الفاظ ہے ما بھی لغیر اللہ یہ جو پہلی صورت ہے آیت کریمہ کے ان الفاظ سے یہ صراحتاً معلوم ہو رہا ہے تو اس وجہ سے یہ تو بالکل حرام ہوگا اور اس میں پر امت امت کا اجماع ہے یہ پہلی صورت ہو گئی دوسری صورت دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے لیکن ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے پہلی صورت اس میں فرق یہ ہے وہ بھی غیر اللہ ہے اور یہ بھی غیر اللہ ہے فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں جو ہے نا ذبح کرتے وقت اس غیر اللہ کا نام لیا جاتا تھا اور اس دوسری صورت میں جو ہے نا غیر اللہ کے ہے تو غیر اللہ کے لیے لیکن ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو یہ بھی جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ گیارہویں شریف اس کو کہتے ہیں یا محرم محرم کے مہینے میں اسی طرح دوسرے جو دن وغیرہ یا مہینے آتے ہیں تو ان کے نام جو ہے نا اس طرح قربانیاں کی جاتی ہے یہ جو دوسری صورت ہے یہ بھی حرام ہے یہ جو دوسری صورت ہے یہ بھی حرام ہے تمام کو کہا کے نزدیک یہ دو ہو گئی تیسری صورت تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کے کان کاٹ کر یا ایسی علامت لگا کر جو ہے نا کے قربت حاصل کی جائے یا اللہ کے عظمت کے طور پر اس کو چھوڑ دیا جائے کیا مطلب مطلب یہ کہ پھر ایسے جانوروں سے جو غرلہ کے نام پر چھوڑی گئی ہو جس کا پہلے کہا گیا تو ان کو ضبع کیا جاتا ہو اور نہ اس کی فائدہ لیا جاتا ہو نہ ان کو کسی اور اسمال میں لایا جاتا ہو تو یہ بھی جو ہے نا اسی بھی لغیر اللہ میں شامل ہے تو یہ جو دوسری صورت ہے یہ ان کا یہ اس طرح کرنا تو جو ہے نا یہ حرام ہوگا جس طرح کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ ما جعل من ولا مگر ان کے اس حرام عمل کی وجہ سے جو ہے نا ان کے نظام کے مطابق ان کے عقیدے کے مطابق کہ یہ چونکہ حرام ہے کہ وہ حرام نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ایسے اگر جانور ہو تو وہ حلال ہوں گے تو یہ چار جو اس ایسی چیزوں کا فیصلہ ہوا تھا اس کی تھوڑی سی تفصیل تھی اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں فوائد کر رہا کہ اگر مجبوری کی حالت ہو مجبوری کی صورت میں مجبوری کے وقت جو ہے نا جو چیزیں حرام ہیں جن کا تذکرہ پہلو ہو گیا یہ جو میتا ہے دم ہے لہن خنزیر ہے اور ماحل بھی غیر اللہ ہے یا اس کے علاوہ جو دوسرے حرام جانور وغیرہ ہے تو وہ تو حرام ہے ناجائز ہے لیکن اگر استداری حالت ہو مجبوری کی حالت ہو تو اس میں پھر یہ جو اگرچہ حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں جو ہے نا اجازت دی ہوئی ہے کہ مجبوری کی حالت میں استدار کی حالت میں جو ہے نا حرام چیزوں کا کھانا جو ہے نا یہ جائز ہوگا لیکن غیر باغن ولا عالم اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے جو ہے نا ظاہر سی بات ہے مسلمان تو یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ حرام چیزیں کا ہے لیکن اگر مجبوری کی حالت ہو اگر یہ اس کو استعمال نہیں کرے گا تو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جان چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے یا کسی اور تلف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے لیکن وہ اتنا کہ جس طرح کے قاعدہ ہے کہ تو اتنا کھانا کہ وہ مرنے سے بھی بچ جائے اور ان کی بھوک بھی مٹ جائے لیکن حدود سے تجاوز نہ ہو حدود سے تجاوز نہ ہو مطلب یہ ہوا کہ پیٹ بھر کر کرنا یا سیر ہو کر ان حرام چیزوں کو کھانا جو نا تب بھی جائز نہیں ہوگا تو مجبوری کی حالت میں جائز ہے لیکن بقدر ضرورت جس مقدار سے جو ہے نا وزن جس مقدار سے ضرورت پوری ہو جاتی ہو تو اس ضرورت تک جو ہے نا جائز ہے حلال ہے اگر اس سے بڑھ جائے اس لذت کے طور پر تھا ہو یا اس کے حرام ہونے کا اس کو خیال ہی نہ ہو سیر ہو کر کھائے پھیر بھر کے کھائے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ حرام ہی ہوگا تو اس میں آیت کرنے میں جو اگلا ہے کہ ان فلاس مارا ان اللہ غفور رحیم یعنی اس نے تو اپنے حد تک پوری کی پوری کوشش کی کہ میں جو ہے نا حدود سے تجاوز نہ کرو یعنی جتنی مقدار کی اجازت دی گئی ہے یعنی قتل یمت کے کام بھی ہو جائے آواز آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ یعنی انسان بندہ جو ہے نا مسلمان اپنی بس کے مطابق اپنی کوشش کے مطابق تو کوشش کرے کہ میں جو ہے نا اس چونکہ مجبوری کی حالت ہے اور یہ چیزوں کا میرے لیے کانا جائز ہے تو وہ اپنی طرف سے تو کوشش کر لیتا ہے لیکن بالکل سو فیصد کوشش جو ہے نا کہ ایک نقوہ بھی جو ہے نا کہ اتنی مقدار سے جس کا جس انتظار کی اجازت دی گئی اگر ظاہر سی بات تو معلوم نہیں ہے کہ کتنے مقدار سے جو ہے نا اس کی اجازت ہے اور آگے تک اجازت نہیں ہے تو اس کا پیمانہ یہ ہوگا کہ اتنا یہ کہا ہے کہ یہ مرنے سے بچ جائے اور کسی ایسی جگہ تک پہنچ جائے جہاں اس کو حلال ملتا ہو تو اتنا کھانا اس کے لیے جائز ہے اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ مقدار تو متعین نہیں ہے معلوم نہیں ہے یہ تو اسی آدمی پر ہے کہ وہ کتنے سے جو ہے نا کھانے سے وہ مرنے سے بچ جاتا ہے تو اس میں ظاہر بات کمی بیشی تو ہو جاتی ہے کچھ انیس بیس کا فرق رہ جاتا وہ فرق نیچے ہو جاتا ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بس کے مطابق کوشش کرنے کے باوجود اگر کمی بیشی ہو جائے تو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بچنے والے اور رحم کرنے والے ہیں یعنی اس کمی بیشی کی وجہ سے جو ہے نا پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاف ہے فلا اس میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا تو اس آیت کریمہ میں جو جن چار چیزوں کا تذکرہ تھا ان چار چیزوں کے تذکرہ کرنے کے بعد یہ جو استثناء ہے تو منسکر رسے ہیں لے کر آیت کریمہ کے آخر تک اس استثناء یعنی جو کی استراری حالت ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص بوک سے بیتاب ہو تو شرط کی اس کھانے میں جو ہے نا لذت کا طلب کرنے والا نہ ہو اور نہ حدود سے تجاوز ہو تو تو بقدر بقدر بقدر ضرورت ضرورت ضرورت ضرورت ضرورت کہ جو ہے نا یہ ضرورت کی مقدار کے مطابق ہوا کرتا ہے تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اسی کے وقت اگر یہ استعمال کرے گا کھائے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا اور اس صورت میں اس صورت میں اضطراری صورت میں اگر اس نے نہیں کھایا اور اس کے نہ کھانے کی وجہ سے یہ مر گیا تو یہ شخص گناہگار ہوگا گناہ ہوگا یہاں پہ دو شرطوں کا لحاظ رکھا گیا کہ مجبوری کی حالت میں مجبوری کی حالت میں حرام جانوروں کو کھانا نا دو شرائط کے ساتھ جائز ہوگا اگر ان کا خیال رکھے گا تو جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہوگا فیلی شرط فیلی شرط تو یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نا واقعتاً حقیقت میں مجبور ہو مسخر ہو یعنی کوئی اور ترتیب نہ بنتی ہو کوئی ایسی کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اس کے کھانے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو پہلی شرط یہ کہ یہ حقیقتاً حقیقتاً مجبور ہو اب مجبور کس کو کہا جاتا ہے شرط کی اصطلاح میں مجبور شرط کی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی جان کو خطرہ ہو یعنی اگر یہ نہیں کھائے گا یا نہیں پیے گا تو اس کے بھوک یا پھیت کی وجہ سے جو ہے نا اس کے مرنے کا خطرہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی تو پھر اس صورت میں جو ہے نا شریعت نے اسلام نے اس کو اجازت دی ہے یہ تو پہلی شرط ہو گئی دوسری شرط دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ان چیزوں کے کھانے میں جو ہے نا اس سے مقصود جو ہے نا جان بچانا ہو بل ان چیزوں سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو یعنی حدود سے تجاوز بھی نہ ہو تو پہلی شرط یہ ہو کہ یہ مستر ہو مجبور ہو دوسری شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو کھانے سے اس کا مقصد جو ہے نا یہ اپنا اپنی جان بچانا ہو کہ اگر میں اس کو نہیں کہوں گا تو جان چلی جائے گی تو جان بچانے کی وجہ سے غرض سے جو ہے نا اس کو کھانے کی اجازت ہے لیکن اس میں لذت لذت مقصود مقصود نہ نہ ہو ہو تو ان دو شرائط کا اگر لحاظ رکھے گا تو مستر کو مجبور کو جو ہے نا حرام یہ جو حرام چیزیں ہیں ان کو کھانا بھی جائز ہوگا اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کے لیے کافی ہو پیٹ بھر کر یا سیر ہو کر کھانا یا اس سے لذت مقصودی طور پر اس کا لذت مقصود ہو اس طور پر کھانا تو پھر وہ حرام ہوگا تو یہ جو استراری حالت ہے مجبوری کی جو حالت ہے یہ جس طرح داخلی طور پر ہوتا ہے یہ خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے مثلا کوئی شخص حرام چیز کے کھانے پر یا حرام چیز کے پینے پر مجبور کرے اگر آپ اس حرام چیز کو نہیں کھاؤ گے اس حرام چیز کو نہیں پیو گے تو تم کو قتل کیا جائے گا یا تمہارا کوئی عضو کاٹ دیا جائے گا یا اس کو نقصان پہنچایا جائے گا یا اس کو ضائع کیا جائے گا تو اس صورت میں بھی جو ہے نا پھر یہی حکم ہے کہ استعمال کر سکتا ہے اور استرار کے تھوڑی سی تفصیل ہو گئی اب غیر باغن ولا عادن اس کی تفسیر تو اس کی تفسیر میں جو ہے نا دو باتیں ہیں دو قول ہے کہ باغی کس کو کہا جاتا ہے اور باغت سے کیا مراد ہے اور آج سے کیا مراد ہے یہ تو جس طرح کے یہاں پہ تشریح میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس سے مراد کیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر لے یعنی جو مسلمانوں کی حکومت اسلامی ریاست ہو اس حکومت کے خلاف اگر اس کی مخالفت کر کے جو ہے اس کی بغامت میں نکل آئے تو اس کو باغی کہا جاتا ہے اور عاد آج جو ہے نا رہزنی کرنے والا یا زمین میں فصل برپا کرنے والا چاکو لوٹ مال کرنے والا مطلب یہ جو دو لوگ ہیں ایک فاغی اور ایک عاد یعنی ظالم ان دو لوگوں کو جو ہے نا اس سہولت سے فائدہ نہیں ہوگا یعنی اگر کوئی باغی ہے اسلامی حکومت اسلامی ریاست کے بادشاہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہو تو ان کو یہ سلط میسر نہیں ہوگا ایسے ہی اگر کوئی ظالم ہو ڈاکو ہو لوٹ مار ہو تو اس کو بھی یہ سلط حاصل نہیں ہوگا اس کی تھوڑی سی تفصیل تھی ہم نے پڑھ لی ابھی جو ہے نا اس آیت کا ترجمہ تو ہو گیا تھا تھوڑا سا آخری جو لکیر ہے میری کتاب میں جو ہے آخری لکیر ہے یہ رہ گئی تھی اس کو پڑھ لیتے ہیں ان اللہ غفور لے اولیاء رحیم یہ تو پڑھ لیتا اس کے اگلا والا جو ہے یہ اہل اطاعت ہی حیث و تعالہ فی ذالکا یعنی اپنے اطاعت کرنے والوں کو جو اس کے اطاعت کرنے والے اس کے فرما بردار ہے ان کے مطیع ہے ہے سوا حیث وسعلہم فی ذالک کہ ان کو توسیع یہ اس میں وسعت ہے ان میں ان چیزوں میں خرج الباغی والعادی اور نکل گیا اس میں سے باغی جو حکمت وقت اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے والعادی اور ظالم ڈاکو رسمار کرنے والا یعنی اس حکم سے جو وہ نکل گئے اس میں شامل نہیں ہو یہ صورت ان کے لیے نہیں ہوگی ویل حق کو یہ ہما کل عاصم بسفر یہ کل عاد کے والمقاس والمقاس اور ملحق ہے ان کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ یعنی باغی اور عادی کے ساتھ ہر ایسا گناہگار جس کا سفر کل عاصن ہر گناہگار جو سفر ہی اپنے سفر میں یعنی اس کا جو سفر ہے وہ گناہ کے لیے ہو گناہ کا ہو یعنی کسی چوری کرنے کے لیے ہو لوٹ مار کرنے کے لیے ہو یا گناہ کی کسی بھی گناہ کی طرف جو ہے وہ سفر کر رہا ہو کلاب کے اور مقاص اس طرح کے بگوڑا غلام ہے غلام تو یہ آقا کی ملکیت ہوا کرتی ہے او با گیا ہو تو اس کو بھی یہ سہولت نہیں ملے گی یہ سہولت سے محروم رہے گا اور مقاص اور زبردستی ٹیکس لینے والا زبردستی ٹیکس لینے والا ایک تو عشر زکات وغیرہ اگر اسلامی حکومت ہو ریاست اس کو تو یہ حق حاصل ہے ان چیزوں کو اصول کر لے لیکن خام آقا جو ہے نا زبردستی حاصل زیادہ جو ہے نا اپنے طرف سے ٹیکس لگا کے جو ہے پھر اس کو زبردستی وصول کرنا تو یہ آدمی بھی جو ہے نا ان اس سہولت سے شامل اس سہولت میں شامل ہوگا عليه ما و يتوب عليه یوتوبیوں تو حلال نہیں ہوگا ان کے لیے ان میں سے کسی چیز کا کہنا جب تک کہ وہ تو بنا کرے اور امام شفیع رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے تو یہ ہو گیا تو اس تفصیل تھی تو ان شاء اللہ اللہ لگتے رہی تو اگلا جو ہے نا وہ پھر کل سے پڑھائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ